باپ اس عورت کی فضیلت جو بیوہ ہونے کے باوجود دوسرا نکاح کرنے کے بجائے اپنی اولاد کی تربیت کرتی رہے حدیث نمبر 141 سیدنا اور بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور وہ عورت جس کی کھالوں کا رنگ محنت و مشقت کی وجہ سے بدل گیا یعنی وہ عورت جس کا خاون فوت ہو گیا اور وہ اپنی اولاد پر صبر کرتے رہے جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے یہ روایت ضعیف ہے باب یتیم کو ادب سکھانا حدیث نمبر 142 شمیسہ فورٹی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتی ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس یتیم کو ادب سکھانے کا ذکر کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک میں یتیم کو مارتی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین پر دراز ہو جاتا ہے یہ روایت صحیح ہے باب اس شخص کی فضیلت جس کا بچہ فوت ہو جائے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے تین بچے فوت ہو جائے اسے جہنم کی آگ صرف قسم پوری کرنے کے لیے چھوئے گی صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 144 سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا بچہ لے کر آئی اور کہنے لگی آپ اس کے لیے زندگی کی دعا کیجئے میں تین بچے دفن کر چکی ہوں یعنی اس سے پہلے میرے تین بچے فوت ہو چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تو نے تو جہنم سے ایک مضبوط آڑ بنا لی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 145 جناب خالد عائشی رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا فوت ہو گیا مجھے اس کا بڑا صدمہ ہوا تو میں نے کہا اے ابو حریرہ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات سنی ہے جس سے ہم اپنے فوت شدگان کے بارے میں اپنے دلوں کو تسلی دے سکے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تمہارے چھوٹے بچے تو جنت کے دعموں ہے امام نووی رحم اللہ فرماتے ہیں یہ کیڑے کی طرح ہوتا ہے جو پانی میں رہتا ہے اور پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا مراد یہ ہے کہ جیسے وہ کیڑا پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا اسی طرح وہ بچے بھی جنت کے بغیر نہیں رہ سکتے دیکھیے شرح النوی علی مسلم حدیث نمبر 146 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس آدمی کے تین بچے فوت ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھے تو جنت میں داخل ہوگا ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اور دو ہو تو بھی آپ نے فرمایا ہاں دو ہو تو بھی میں راوی حدیث محمد بن لبید رحم اللہ نے سیدنا جابر رضی اللہ سے کہا اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک بچے کا پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ایک بچے کا بھی فرما دیتے تو جابر رضی اللہ نے کہا اللہ کی قسم میں بھی یہی سمجھتا ہوں یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 147 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا بچہ لے کر آئی اور کہنے لگی آپ اس کے لیے دعا کیجئے میں تو اس سے پہلے تین بچے دفن کر چکی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے جہنم سے ایک مضبوط آڑ بنا لی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 148 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول ہم آپ کی مجلس میں سیکھنے کے لیے آنے کی قدرت نہیں رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کوئی دن مقرر کر دیجئے جس میں ہم آپ کے پاس آیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلان کے گھر تمہارے ساتھ وعدہ ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق ان کے پاس تشریف لائی اور انہیں جو باتیں بتائی ان میں یہ بھی تھی کہ تم میں سے جس عورت کے تین بچے فوت ہو جائے اور وہ اللہ سے اجر کی امید رکھے تو جنت میں داخل ہوگی ایک عورت نے عرض کیا دو ہو تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ہو تو بھی راوی کہتے سہیل اور رحم اللہ حدیث یاد کرنے کے معاملے میں بڑے سخت تھے اور کوئی بھی ان کے پاس لکھنے کی جرت نہیں کرتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 149 سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم کوئی بھی دو مسلمان میاں بیوی جن کے تین بچے فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان بچوں پر اپنی رحمت کے فضل سے جنت میں داخل کرے گا میں نے عرض کیا دو ہو تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ہو تو بھی یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 150 جناب بن معاویہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ملے انہوں نے مشکیزہ اٹھایا ہوا تھا اس سعسع رحمہ اللہ نے کہا اے ابو ذر کیا آپ کا کوئی بچہ نہیں کہ وہ مشکیزہ اٹھا لیتا انہوں نے کہا کیا میں تمہیں حدیث نہ سناؤں میں نے کہا کیوں نہیں تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کوئی بھی مسلمان جس کے تین بچے فوت ہو جائے جو بلوگت کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کے فضل سے اسے جنت میں داخل کرے گا اور جس نے کسی مسلمان کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 151 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے تین نابالغ بچے فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کے فضل سے اسے جنت میں داخل کرے گا صحیح البخاری باب جس کا ادھورا بچہ ضائع ہو جائے حدیث نمبر 152 سیدنا بن حنزلیہ عنہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی فرماتے ہیں اگر اسلام میں میرے ہاں نامکمل بچہ پیدا ہو اور میں اس پر اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھوں تو یہ میرے نزدیک دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ سے زیادہ محبوب ہے ابن رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 153 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے کون ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس سے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانو کہ بے شک تم میں سے ہر ایک کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے تیرا مال وہ ہے جو تو نے آگے بھیجا اور تیرے وارث کا مال وہ ہے جو تو نے پیچھے چھوڑا صحیح البخاری حدیث نمبر 154 انہی یعنی سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رکوب کسے سمجھتے ہو صحابہ کرام نے عرض کیا رکوب وہ ہے جس کے ہاں اولاد نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ رکوب تو وہ ہے جس نے اپنی اولاد میں سے اپنے آگے کچھ نہ بھیجا ہو یعنی جس کے روبرو اس کا کوئی بچہ نہ مارا ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 155 انہی یعنی سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہلوان کسے سمجھتی ہو صحابہ کرام نے عرض کیا پہلوان وہ ہے جسے لوگ پچھاڑ نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے یہ روایت صحیح ہے باب غلاموں کے ساتھ اچھا, اچھا کرنا حدیث نمبر 156 سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب زیادہ ناساز ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے علی ایک طبق کندھے کی ہڑی جس پر لکھا جاتا ہے لے آؤ تاکہ میں اس میں وہ بات لکھ دوں جس سے میری امت گمراہ نہ ہوگی سیدنا علی اللہ و فرماتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ میں طبق لینے جاؤں تو میرے بعد کہیں آپ کی وفات نہ ہو جائے اس لیے میں نے عرض کیا میں اپنی کف میں موجود صحیفہ میں اسے محفوظ کر لوں گا اس وقت آپ کا سر مبارک میرے بازو اور کہنی کے درمیان تھا آپ نماز زکوۃ اور غلاموں کے متعلق وصیت فرما رہے تھے اسی طرح فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی اور آپ نے اللہ کے سوا معبود آپ نے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہے کہ گواہی دینے کا حکم دیا جو شخص ان دونوں کی گواہی دے گا اس پر دوزہ کی آگ حرام ہو جائے گی یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 157 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرو اور تحفہ رد نہ کرو اور مسلمانوں کو نہ مارو یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 158 سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات یہی تھی تم نماز نماز یعنی نماز قائم کرو اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو یہ روایت صحیح ہے باب غلاموں کے ساتھ برا سلوک کرنا حدیث نمبر 159 سیدنا ابو دردار رضی عنہ لوگوں سے فرمایا کرتے تھے ہم تمہیں اس سے زیادہ پہچانتے ہیں جتنا جانوروں کے ڈاکٹر جانوروں کو پہچانتے ہیں بے شک ہم نے تم میں سے اچھے اور برے لوگ پہچان لیے ہیں تم میں سے اچھے وہ ہیں جن سے بلائی کی توقع رکھی جائے اور لوگ ان کے شر سے محفوظ رہے اور تمہارے برے وہ ہیں جن سے نہ تو کسی خیر کی توقع رکھے جائے اور نہ ان کے شر سے محفوظ رہا جائے اور نہ ہی ان کا غلام آزادی حاصل کر سکے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 160 جناب ابن حانی رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ناشکری کرنے والا وہ ہے جو عطیات کو روک لیتا ہے اور لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اور اپنے غلام کو بلا وجہ مارتا ہے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 161 جناب حسن بصری رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ اس کے اونٹ پر کنویں سے پانی لائے وہ غلام سو گیا وہ مالک آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا اور اس غلام کے چہرے پر ڈال دیا غلام تکلیف سے بھاگا تو کنویں میں گر گیا جب صبح ہوئی تو وہ غلام سے نہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا تو اس سے آزاد کر دیا یہ روایت ضعیف ہے باب خادم کو گنواروں کے ہاتھ فروخت کرنا حدیث نمبر امرہ الانصاریہ رضی اللہ عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک لونڈی کو مدبر کر دیا مدبر سے مراد ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئی تو آپ کے بھتیجوں نے ایک حاشہ عزت سوڈانی یا ہندوستانی ذات ہے اردو میں جٹ یا جاٹ کہتے ہیں سے زد ایک زد سے علاج کے بارے میں بارے میں پوچھا تو اس نے کہا تم مجھے ایسے عورت کے بارے میں خبر دے رہے ہو جس پر اس کی لونڈی نے جادو کیا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو خبر دی گئی تو انہوں نے لونڈی سے کہا کیا تو نے مجھ پر جادو کیا ہے اس لونڈی نے کہا ہاں آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کس لئے اب تو کبھی چھٹکارا نہیں پائے گی پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے کسی گوار کے ہاتھ بیچ دو یہ روایت صحیح ہے باب خادم کو اس کی گلتی پر معاف کرنا حدیث نمبر 163 سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے ساتھ دو غلام بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک سیدنا علی رضی اللہ کو حبہ کر دیا اور فرمایا اسے مارنا مت مجھے نمازیوں کو مارنے سے روکا گیا ہے اور جب سے یہ ہمارے پاس آیا ہے میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے اور دوسرا غلام سیدنا ابو ذر رضی اللہ کو حبا کر دیا اور فرمایا اس کے ساتھ بلائے سے پیش آنا تو ابو ذر رضی اللہ نے اسے آزاد کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا انہوں نے عرض کیا آپ نے مجھے اس کے ساتھ بلائی سے پیش کر پیش آنے کا حکم فرمایا تھا لہذا میں نے اسے آزاد کر دیا یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 164 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لائے تو آپ کا کوئی خادم نہیں تھا لہذا ابو طلحہ اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور عرض کیا اے اللہ کے نبی انس ذہین اور مند بچہ ہے یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے لے کر وفات تک سفر و حضر میں آپ کی خدمت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تُو نے یہ کام ایسے کیوں کیا اور نہ ہی کسی کام کے نہ کرنے پر کبھی یہ فرمایا کہ تُو نے ایسا کیوں نہ نہیں کیا صحیح البخاری و صحیح مسلم باب جب غلام چوری کرے حدیث نمبر 165 سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غلام چوری کرے تو اسے بیچ دو خوا نش کے بدلے ہی کیوں نہ بیچنا پڑے امام ابو عبداللہ رحمۃ علیہ فرماتے ہیں نش بیس نوات پانچ اور اوکیہ چالیس کی ہوتی ہے باب یہ روایت ضعیف ہے باب خادم غلطی بھی کرتا ہے حدیث نمبر 166 سیدنا لقید بن صبر بن صبر اور بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اسی اسنا میں چرواہے نے بکری کے نومولود بچے کو باڑے میں دھکیل دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہاری خاطر بکری ذبح کرنے لگے ہیں بلکہ یہاں آپ نے لفظ لاتا سبن نہ فرمایا لا تحسبن نہ نہیں فرمایا دراصل ہماری سو بکریاں ہے ہم نہیں چاہتے کہ ان میں اضافہ ہو تو جب بھی یہ چروہ بکری کا نومولود بچہ لے کر آتا ہے تو ہم اس کی جگہ ایک بکری ذبح کر لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ اپنی بیوی کو اپنی لونڈی کی طرح مت مارنا اور جب تو وضو کے لیے ناک میں پانی ڈالے تو مبالغہ کر لیکن اگر تو روزہ دار ہو یہ روایت صحیح ہے باب بدگمانی کے ڈر سے مال پر مہر لگا کر خام کے خادم کے حوالے کرنا حدیث نمبر 167 جناب ابو العالیہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ سامان پر مہر لگا کر خادم کے حوالے کرے ناپ کر اور گن کر ان کو چیزیں دے تاکہ ان کو برے کی عادت نہ پڑے یا ہمیں ان کے متعلق بدگمانی نہ ہو یہ روایت صحیح ہے باب بدگمانی کے ڈر سے خادم کو گن کر مال دینا حدیث نمبر 168 سیدنا سلمان رضی اللہ نے فرمایا میں گوشت والی ہڈیوں کو گن کر خادم کے حوالے کرتا ہوں تاکہ اس کے بارے میں بدگمانی نہ ہو یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 169 جناب خارثہ بن مدرب رحمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا میں بدگمانی کے ڈر سے گوشت والی ہڑیا بھی شمار کرتا ہوں یہ روایت صحیح ہے باب خادم کو ادب سکھانا سیدنا یزید بن عبداللہ بن قصید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے غلام کو سونا یا چاندی دے کر اسے تبدیل کروانے کے لیے بھیجا اس نے ایک مدت تک کے عوض اسے تبدیل کروا لیا یعنی بائی صرف کے قانون کی خلاف ورزی کی جب وہ واپس آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اسے بہت سخت کوڑے مارے اور فرمایا جا اور میرا مال واپس لے آ اور تبدیل نہ کروا یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 171 سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی اے ابو مسعود جان لو جتنا تو اس پر قادر ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تجھ پر قدرت رکھتا ہے میں نے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے میں نے کہا اے اللہ کے رسول وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے آزاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسے نہ کرتا تو آگ تجھے ضرور چھوتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور تجھے آگ لپٹ جاتی صحیح مسلم باب یوں نہ کہو اللہ اس کا چہرہ بدصورت کرے حدیث نمبر 172 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو یوں نہ کہو اللہ اس کا چہرہ بدصورت کرے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 173 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم یوں ہرگز نہ کہو کہ اللہ تیرا چہرہ بدصورت کرے اور اس چہرے کو بھی جو تیرے چہرے سے مشابہ ہو کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی ہی صورت پر پیدا فرمایا ہے یہ روایت حسن ہے باب چہرے پر مارنے سے بچنا چاہیے حدیث نمبر 174 سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک اپنے خادم کو مارے تو چہرے پر مارنے سے اجتناب کرے صحیح اور حدیث نمبر مسلم حدیث نمبر 175 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور کے پاس سے گزرے جس کے نتنے کو داغا گیا تھا اس کے نتنوں میں دھونی دی جا رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کے لانت ہو جس نے یہ کام کیا کوئی بھی چہرے پر نہ داغے اور نہ ہی چہرے پر مارے صحیح مسلم باب جو اپنے غلام کو تھپڑ مارے وہ اسے آزاد کر دے لیکن یہ حکم واجب نہیں حدیث نمبر 176 حلال ہلال بن یصاف رحم اللہ کہتے ہیں ہم سیدنا سوید بن مقرن سیدن مقرن رضی اللہ عنہ کے گھر کبڑا بیچ رہے تھے کہ ایک لونڈی باہر نکلی اس نے ایک آدمی سے کچھ کہا اس آدمی نے اسے تھپڑ مار دیا تو سیدنا سوید بن مقرن رضی اللہ نے اس سے کہا تو انہیں اسے تھپڑ مارا ہے سن میں سات بائیوں میں سے ایک تھا اور ہماری صرف ایک ہی خادمہ تھی ہم میں سے کسی نے اسے تھپڑ مار دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے آزاد کر دیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 177 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا یا اس سے بغیر جرم کے کوئی حد لگائی یعنی کسی حد کو نافذ کیا تو اس کا کفارہ اسے آزاد کرنا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 178 جناب معاویہ بن سوید بن مقرن رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا تو وہ بھاگ گیا مجھے میرے والد نے بلایا اور کہا کہ تم سے قصاص لیا جائے گا دراصل ہم مقرن کے ساتھ بیٹے تھے ہماری ایک ہی خادمہ تھی ہم میں سے کسی نے اسے تھپڑ مار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو حکم دے دو کہ اسے آزاد کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اس خادم کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی خادم نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ اس سے خدمت لیتے رہے پھر جب خدمت کی ضرورت نہ رہے تو اسے آزاد کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر 179 امام شعبہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن مقندر رحمہ اللہ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے میں نے کہا شعبہ رحمہ اللہ انہوں نے کہا مجھے ابو شعبہ رحمہ اللہ نے سیدنا سوید بن مزینی رحمہ اللہ سے بیان کیا کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جس نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کیا تو جانتا نہیں کہ چہرے پر مارنا حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں سات بھائیوں میں سے ایک تھا ہمارا ایک ہی خادم تھا ہم میں سے کسی نے اسے مارا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اسے آزاد کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر 180 جناب ابو عمر زازان رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھے کہ آپ نے اپنے غلام کو بلایا جس سے انہوں نے مارا تھا آپ نے اس کی پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور کہا کیا تجھے میرے مارنے کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے غلام نے کہا نہیں پھر آپ نے اسے آزاد کر دیا اور زمین سے ایک لکڑی اٹھائی اور کہا میرے لیے اس لکڑی کے وزن کے برابر بھی اجر نہیں میں نے پوچھا اے ابو عبد الرحمن آپ ایسا کیوں کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے یا یوں کہا آپ فرما رہے تھے جس نے اپنے غلام کو بغیر کسی جرم کی حد لگائی یا اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے صحیح مسلم باب غلام کو بدلہ دینا حدیث نمبر 181 سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے غلام کو ظلم کرتے ہوئے یعنی بلا وجہ مارتا ہے تو قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 182 جناب ابو لائلہ رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ باہر نکلے دیکھا کہ ان کے جانور کا چارہ کھرلی سے گر رہا تھا تو آپ نے اپنے خادم کو تنبی کرتے ہوئے فرمایا اگر مجھے آخرت میں قصاص کا ڈر نہ ہوتا تو میں ضرور تجھے دردناک سزا دیتا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 183 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کے حقوق ضرور ادا کرو گے یعنی اگر تم نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا تو اس کا بدلہ تو مل کے رہے گا یا یہاں تک کہ قیامت والے دن بغیر سینگو والی بکری کو سینگو والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 184 ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی کو یا ام سلمہ رضی اللہ کی لونڈی کو بلایا اس نے آنے میں تاخیر کر دی جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہ اٹھ کر پردے کی طرف گئی تو اسے کھیلتے ہوئے پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسواک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قیامت کے دن کے کا ڈر نہ ہوتا تو میں اسی مسواک سے تجھے سزا دیتا یہ روایت ضعیف ہے راوی جناب محمد بن حیثم رحم اللہ نے یہ الفاظ زائد بیان کیے ہیں کہ وہ لونڈی بیڑ کے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ قسم کھاتی ہے کہ اس نے آپ کی آواز نہیں سنی سید ام سلمان رضی اللہ فرماتی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں مسواک بھی تھی حدیث نمبر 185 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو بلا وجہ مارا قیامت کے دن اس سے قصاص لیا جائے گا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 186 سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو ظلم کرتے ہوئے بلا وجہ مارا تو قیامت کے دن اس سے قصاص لیا جائے گا یہ روایت صحیح ہے باپ غلاموں کو ویسا ہی پہناؤ جیسا خود پہنتے ہو حدیث نمبر 187 Ubadah bin Walid bin Ubadah bin Samit رحم اللہ بیان کرتے ہیں میں اور میرے والد انصار کے ایک قبیلے میں قبل اس کے کہ وہ لوگ فوت ہو جائے حصول علم کی خاطر گئے سب سے پہلے ہماری ملاقات صحابی رسول سیدنا ابو الیسر رضی اللہ عنہ سے ہوئی ان کے ساتھ ان کا ایک غلام بھی تھا اللہ عنہ ایک چادر اور معافری کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی ایک چادر اور معافری کپڑے پہنے ہوئے تھے ہوئے تھا میں نے ان سے عرض کیا اے میرے چاچا اگر آپ غلام سے چادر لے لیتے اور اسے معافری کپڑے دے دیتے یا اس سے معافری کپڑے لے لیتے اور اپنی چادر اسے دے دیتے تو آپ کا جوڑا بھی ایک جیسا ہو جاتا اور غلام کا بھی تو انہوں نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا اے اللہ اسے برکت دے اے میرے بھتیجے میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا اور ان دونوں کانوں نے سنا اور اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے اس دل نے خوب یاد رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں کو ویسا ہی کھلاؤ جیسا تم کھلا کھاتے ہو اور ویسا ہی پہناؤ جیسا تم پہنتے ہو میرے لیے دنیا کی کوئی بھی چیز اسے دینا اس سے زیادہ آسان ہے کہ وہ قیامت کے دن میری نیکیوں میں سے کچھ لے لے صحیح مسلم حدیث نمبر 188 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ان کو ویسا ہی کھلاؤ جیسا تم کھاتے ہو اور ویسا ہی پہناؤ جیسا تم پہنتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف نہ دو یہ روایت صحیح ہے باب غلاموں کو گالی دینا حدیث نمبر 189 جناب معرور بن سوید رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ذر اللہ عنہ کو دیکھا ان پر ایک موٹی چادر تھی اور ان کے غلام پر بھی ویسی ہی ایک موٹی چادر تھی ہم نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے ایک آدمی کو گالی دی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کیا تو نے اسے اس کی ماں کی وجہ سے آر دلائی ہے میں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خدام تمہارے بھائی ہے جنہیں اللہ نے تمہارے قبضے میں دے دیا ہے لہٰذا جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو اسے چاہیے کہ اسے بھی وہی کچھ کھلائے جو خود کھاتا ہے اور وہی لباس پہنائے جو خود پہنتا ہے اور انہیں ایسا کام کرنے کے لیے نہ کہو جو ان کی طاقت میں نہ ہو اور اگر انہیں کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہنا ہی پڑے تو اس کام میں ان کی مدد کرو صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث کیا مالک اپنے غلام کی مدد کر سکتا ہے حدیث نمبر 190 جناب سلام بن عمر رحم اللہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں لہذا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کاموں میں ان کی مدد حاصل کرو جو تم سے نہ ہو سکے اور ان کاموں میں ان کی مدد کرو جو ان سے نہ ہو سکے حدیث نمبر 191 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کام کرنے والے یعنی خدام کی اس کے کام میں مدد کرو بے شک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنے والا ناکام نہیں ہوتا یہ روایت صحیح ہے باب غلام سے وہ کام نہ لیا جائے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا حدیث نمبر 192 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام کو کھلانا اور پہنانا اس کا حق ہے اور ایسا کام اس کے سپرد نہ کیا جائے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا صحیح مسلم حدیث نمبر 193 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام کو کھلانا اور پہنانا اس کا حق ہے اور ایسا کام اس کے سپرد نہ کیا جائے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا صحیح البخاری افون صحیح صحیح مسلم ابن حبان حدیث نمبر 194 جناب معرور رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ سیدنا ابو ذر رضی اللہ کے پاس سے گزرے ان پر ایک کپڑا تھا اور ان کے غلام پر ایک چگہ تھا ہم نے عرض کیا اگر آپ اس سے یہ چوگا لے لیتے اور اسے دوسرا کپڑا دے دیتے تو آپ کے لیے چوگا ہوتا انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غلام تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کیا ہے لہذا جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بھی وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے اور وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے اور اس سے کوئی ایسا کام نہ لے جو اس کی طاقت میں نہ ہو اور اگر اس سے کوئی ایسا کام لینا ہی پڑے تو اس کام میں اس کی مدد کرے باب آدمی کا اپنے غلام خادم پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے حدیث نمبر 195 سیدنا مقدام رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو تو نے خود کھایا وہ صدقہ ہے اور جو تو نے اپنی اولاد اپنی بیوی اور اپنے خادم کو کھلایا وہ بھی صدقہ ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 196 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو گنی کو باقی رکھے اور اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے خرچ کرنے کی ابتدا ان سے کرو جن کی تم کفالت کرتے ہو تیری بیوی کہے گی کہ مجھ پر خرچ کر یا مجھے طلاق دے دے تیرا غلام کہے گا مجھ پر خرچ کر یا مجھے بیچ دے اور تیرا بیٹا کہے گا کہ آپ مجھے کس کے سفرد کرتے ہو صحیح البخاری حدیث نمبر 197 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو ایک آدمی نے کہا میرے پاس ایک دینار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنی ذات پر خرچ کر اس نے کہا میرے پاس دوسرا دینار بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنی بیوی پر خرچ کر اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنی خادم پر خرچ کر پھر تو زیادہ جانتا ہے کہ اسے کہاں خرچ کرنا ہے یہ روایت حسن ہے باب مالک جب اپنے غلام کے ساتھ کھانا ناپسند کرے حدیث نمبر 198 جناب ابو زبیر مکی رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو سنا جو سیدنا رضی اللہ عنہ سے اس آدمی کے خادم کے متعلق پوچھ رہا تھا کہ جب وہ اپنے مالک کو مشقت اور گھر میں سے کفایت کرتا ہو تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے کہ اسے کھانے پر بھی بلائے بلالے سیدنا جابر رضی اللہ نے فرمایا ہاں اسے کھانے پر بلا لے اور اگر تم میں سے کوئی شخص یہ ناپسند کرے تو کم از کم اس کے ہاتھ میں کھانے کے لیے لکمہ ہی دے دے یہ حدیث صحیح ہے باب غلام کو وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے حدیث نمبر 199 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے بارے میں حسن سلوک کی طاقت کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اور وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو اور اللہ عز و جل کی مخلوق کو تکلیف نہ دو یہ روایت صحیح ہے باب مالک جب خود کھائے تو کیا اپنے خادم کو ساتھ بٹھائے حدیث نمبر ٹو سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانے کھانا لے کر آئے تو اسے چاہیے کہ خادم کو بھی ساتھ بٹھا لے اور اگر یہ بات اسے قبول نہ ہو تو اس کھانے میں سے اسے کچھ ضرور دے صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر حدیث نمبر 201 سیدنا ابو محضورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ سیدنا صفان بن امیہ رضی اللہ عنہ ایک بڑا پیالہ لے کر آئے جسے چند آدمی ایک چادر میں اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے اس پیالے کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مسکین اور اپنے گرد موجود لوگوں کے غلاموں کو بلایا انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھایا پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو برا کرے جو اپنے غلاموں کے ساتھ کھانے سے گریز کرتے ہیں سیدنا صفوان رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم ہم تو ان سے گریز نہیں کرتے لیکن ان پر اپنے نفسوں کو ترجیح دیتے ہیں اللہ کی قسم ہمیں اتنا اچھا کھانا نہیں ملتا جو خود بھی کھائے اور انہیں بھی کھلائے یہ حدیث صحیح ہے باب جب غلام اپنے مالک کی خیر خواہی کرے حدیث نمبر 202 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک غلام جب اپنے مالک کی خیر خواہی کرے اور اپنے رب کی عبادت بھی اچھے طریقے سے کرے تو اس کے لیے و صحیح مسلم حدیث نمبر 203 جناب صالح بن حی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عامر شعبی رحمہ اللہ سے کہا اے ابو عمر بے شک ہم لوگ آپس میں یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جب اپنی امی ولد جس لونڈی سے مالک کی اولاد ہو کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو وہ اس شخص کی مانند ہے جو قربانی کے جانور پر سواری کرے اس پر عامر رحمہ اللہ نے کہا مجھ سے ابو بردار رحمہ اللہ اور وہ اپنے والد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جنہیں دہرا اجر ملے گا ایک اہلی کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے دوسرا وہ غلام جس نے اللہ کا حق ادا کیا اور اپنے مالک کا حق بھی ادا کیا تیسرا وہ آدمی جس کی لونڈی ہو جس سے وہ ہم بستری کرتا ہو اس سے اسے اسے اس نے اسے اچھے ادب و آداب سکھائے اور اسے اچھی تعلیم دے اچھی تعلیم دی پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے جناب عامر شعبی رحمہ اللہ نے کہا ہم نے تمہیں یہ حدیث بغیر کسی کے دے دی حالانکہ اس سے کم حدیث کے لیے بھی مدینہ تک کا سفر کرنا پڑتا تھا صحیح البخاری اور صحیح مسلم حدیث نمبر 204 سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غلام اپنے رب کی اچھی طرح عبادت کرتا ہے اور اپنے مالک کی اطاعت اور خیر کواہی کا وہ حق جو اس پر قرض فرض کیا گیا ہے ادا کرتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 205 جناب ابو بردہ اپنے والد سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام کے لیے دوہرا اجر ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں یا فرمایا اس کی اچھی طرح عبادت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام کے لیے دوہرا اجر ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں یا فرمایا اس کی اچھی طرح عبادت کرنے میں اس کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرے جو اس کا مالک ہے صحیح البخاری باب غلام ذمہ دار ہے حدیث نمبر 206 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی رعایت کے بارے میں جواب دہ ہے چنانچہ حاکم جو لوگوں پر مقرر ہے وہ ذمہ دار ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے اور آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور وہ اپنی رائیت کے بارے میں جواب دہ ہے اور غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے اور وہ اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے خبردار تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے صحیح البخاری صحیح مسلم حدیث نمبر ٹو سیون سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غلام جب اپنے آقا کی اطاعت کرتا ہے تو یقیناً وہ اللہ عز و جل کی بھی اطاعت کرتا ہے اور جب وہ اپنے آقا کی نافرمانی کرتا ہے تو یقیناً وہ اللہ عز و جل کی بھی نافرمانی کرتا ہے یہ روایت ضعیف ہے باب جو غلام ہونے کو پسند کرے حدیث نمبر 208 سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان غلام جب اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اپنی آقا کا بھی حق ادا کرے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو حریر اللہ عنہ کی جان ہے اگر اللہ کے راستے میں جہاد حج اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا خیال نہ ہوتا تو میں غلامی کی حالت میں مارنا پسند کرتا صحیح البخاری و صحیح مسلم باپ تم میں سے کوئی غلام کو میرا بندہ کہہ کر نہ پکارے حدیث نمبر 209 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام کو میرا بندہ یا میری بندی نہ کہے تم سب اللہ کے بندے ہو اور تمہاری تمام عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میرا غلام میری لونڈی میرا نوکر اور میری نوکرانی صحیح مسلم باب کیا غلام اپنے مالک کو سیدی کہہ سکتا ہے حدیث نمبر 210 سیدنا ابو خریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہرگز نہ کوئی شخص اپنے غلام کو میرا بندہ یا میری بندی کہے اور نہ ہی غلام اپنے مالک کو میرا رب اور میری رب کہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میرا نوکر اور میری نوکرانی میرا سردار اور میری سردارنی تم سب غلام ہو اور رب اللہ عز و جل ہے یہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر 211 جناب مترف رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ میں بنی عامر کے وفد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردار تو اللہ تعالیٰ ہے لوگوں نے کہا آپ ہم سے زیادہ فضیلت والے ہیں اور ہم سے زیادہ مرتبے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مقصد کی بات کرو کہیں شیطان تمہیں گلوں میں ڈال کر اپنا وکیل نہ بنا لے یہ روایت صحیح ہے باب آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے حدیث نمبر 212 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے چنانچہ حاکم ذمہ دار ہے اور وہ جواب دہ ہے آدمی اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے اور وہ جواب دہ ہے عورت اپنی خاون کے گھر پر ذمہ دار ہے اور وہ جواب اور وہ بھی جواب دہ ہے خبردار تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی رائیت کے بارے میں جواب دہ ہے صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 213 سیدنا ابو سلیمان مالک بن حوائر سردی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم سب جوان اور ہم عمر تھے ہم آپ کے ہاں بھی سراتے ٹھہرے پھر آپ نے خیال کیا کہ اب ہم اپنے گھر والوں کے مشتاق ہو گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا اپنے اہل و عیال کے پاس کس کو چھوڑ کر آئے ہو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا آپ بہت نرم دل اور بہت مہربان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اہل و عیال کے پاس جاؤ اور انہیں تعلیم دو انہیں نیکی کا حکم دو اور اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور جو عمر میں بڑا ہو وہ اقامت امامت کرائے صحیح البخاری و صحیح مسلم <coughs> عورت ذمہ دار ہے باپ عورت ذمہ دار ہے حدیث نمبر 214 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تم سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی دعا اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے امام ذمہ دار ہے اور وہ اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور عورت اپنی خاون کے گھر کی ذمہ دار ہے اور خادم اپنی آقا کے مال کا ذمہ دار ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور میرا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا آدمی اپنے والد کے مال کا آدمی اپنے والد کے مال کا ذمہ دار ہے صحیح البخاری و صحیح مسلم باپ جس کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے اسے اس کا بدلہ دینا چاہیے حدیث نمبر 215 سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے تو اسے چاہیے کہ اس کا بدلہ دے اگر وہ بدلے میں کوئی چیز نہ پائے تو اس کی تعریف کرے کیونکہ جب اس نے تعریف کر دی تو یقیناً اس نے شکریہ ادا کر دیا اور اگر اس نے اسے مقفی رکھا تو یقیناً اس نے اس کی ناشکری کی اور جس نے ایسی تعریف و توصیف کی کی جو اس میں نہیں ہے تو اس نے گویا جھوٹ کے دو کپڑے پہن لیے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 263 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا نام لے کر پناہ مانگے اسے پناہ دے پناہ دے دو اور جو اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرے تو اسے پناہ دے دو دے دو اور جو تمہارے ساتھ نیکی کرے اسے بدلہ دو اگر تم بدلے میں کوئی چیز نہ پاؤ تو اس کے لیے اتنی دعا کرو یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے یہ روایت صحیح ہے باپ جو بدل جو بدلے میں کوئی چیز نہ پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے لیے دعا کرے حدیث نمبر 217 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مہاجرین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول انصار سارا اجر لے گئے آپ نے فرمایا ایسا نہیں جب تک تم اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرتے رہو اور ان کے بارے میں اچھے کلمات کہتے رہو تو تم بھی اجر میں شامل رہو گے یہ روایت صحیح ہے باب جو لوگوں کا شکر گزار نہ ہو حدیث نمبر 288 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 219 سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ناشکر انسان کی موت کے وقت اس کی جان روح سے فرماتا ہے نکل وہ کہتی ہے میں تو ناگواری سے ہی نکلوں گی یہ روایت صحیح ہے باپ آدمی کا اپنی بائی کی مدد کرنا حدیث نمبر 220 سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے عمل بہترین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا پھر پوچھا گیا کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیمت کے لحاظ سے مہنگا ہو اور اپنے گھر والوں کے نزدیک پسندیدہ ہو سائل نے عرض کیا اگر میں آپ کے بدلائے ہوئے اعمال میں سے بعض عمل کی طاقت نہ رکھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کسی مصیبت زدہ انسان کی مدد کر دیا کرو پھر کسی مصیبت زیادہ انسان کی مدد کرو یا کسی بے ہنر کی مدد کرو سائل نے عرض کیا اگر میں کمزور پڑ جاؤں تو آپ نے فرمایا پھر لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو پس بے شک یہ بھی ایک صدقہ ہے جسے تم اپنے اوپر کرو گے صحیح البخاری و صحیح مسلم باپ دنیا میں بلائی والے نیک لوگوں نیک لوگ ہی آخرت میں بلائی حاصل کریں گے حدیث نمبر 221 سیدنا قبیصہ بن برما الاسدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو لوگ دنیا میں بلائی والے ہیں وہی آخرت میں بھی بلائی والے ہوں گے اور جو دنیا میں برائی والے ہیں وہی آخرت میں بھی برائی والے ہوں گے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 222 سیدنا حرملہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ گھر سے نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے پھر آپ کے پاس ہی رہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا پھر جب واپس چلنے لگے تو اپنے دل میں کہا اللہ کی قسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور آیا کروں گا تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو فرماتے ہیں پھر میں چل کر آپ کی طرف گیا یہاں تک کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور عرض کیا آپ مجھے کس چیز پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا اے ہرملا نیک کام کرو اور برے کام سے بچو فرماتے ہیں پھر میں واپس لوٹا یہاں تک کہ اپنی سواری کے پاس آ گیا پھر واپس ہوا اور اپنی پہلی جگہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ مجھے کس چیز پر عمل کرنا کرنے کا حکم دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حرملہ نیک کام کرو اور برے کام سے بچو اور دیکھ لیا کرو کہ جب تم لوگوں کے پاس سے اٹھو تو لوگ تمہاری نسبت کیا کہتے ہیں پھر تمہارے کان جو کچھ ان سے سننا پسند کرے وہی کرو اور دیکھ لو کہ جب تم لوگوں کے پاس سے اٹھو تو لوگوں کو اپنے حق میں کیا کہنے کو ناپسند کرتے ہو بس اسی سے پرہیز کرو فرماتے ہیں جب میں واپس آیا تو میں نے ان نصیحتوں کے بارے میں غور و فکر کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ان دونوں نصیحتوں نے کوئی خیر کی بات نہیں چھوڑی یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 223 جناب معتمر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں میں نے اپنے والد سے ابو عثمان رحمہ اللہ کی سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ سے ماروی روایت بیان کی کہ انہوں نے فرمایا بلا شبہ دنیا میں بلائی والے ہی آخرت میں بلائی والے ہوں گے تو ان کے والد نے کہا بلا شبہ میں نے بھی یہ حدیث ابو عثمان رحمہ اللہ سے سنی تھی جو سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کرتے تھے تو میں پہچان گیا کہ یہ حدیث وہی ہے جو میں نے سنی تھی لیکن میں نے کسی سے یہ حدیث کا میں جناب ابو عثمان دوسری سند میں جناب ابو عثمان رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا یہ روایت صحیح ہے باب یقیناً ہر نیکی صدقہ ہے حدیث نمبر 224 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 225 سیدنا ابو موسیٰ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے صحابہ نے عرض کیا اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنے دست بازو سے محنت کرے خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے صحابہ نے عرض کیا اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھے یا نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کسی پریشان حال محتاج کی مدد کر دے صحابہ نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو کیا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لوگوں کو نیکی اور بلائی کا حکم دے صحابہ نے عرض کیا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ برائی سے باز رہے بلا شبہ یہ بھی اس کے لیے مسلم حدیث نمبر 226 سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا انہوں نے پھر پوچھا کون سا غلام آزاد کرانا افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیمت کے لحاظ سے مہنگا ہو اور اپنے گھر والوں کے لیے نزدیک بہت پسندیدہ ہو انہوں نے عرض کیا اگر میں یہ کام نہ کر سکوں آپ نے فرمایا کسی فقیر یا بے ہنر کی مدد کر انہوں نے پھر عرض کیا اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اپنی شر سے محفوظ رکھ بلا شبہ یہ بھی صدقہ ہے جسے تم اپنے اوپر کرو گے صحیح البخاری و اور صحیح مسلم حدیث نمبر 226 227 سیدنا ابو ذر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالدار لوگ مالدار صحابہ بلند درجے لے گئے وہ نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ روزے رکھتے ہیں جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں اور وہ اپنا اپنی ضرورت سے زائد مال صدقہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ نے تم کو وہ چیز نہیں دی جس کا تم صدقہ کرو یقیناً ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا اور تحمید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے تم میں سے ہر ایک کا اپنی بیوی سے شہوت پوری کرنا بھی صدقہ ہے عرض کیا گیا کیا اپنی شہوت پوری کرنے میں بھی صدقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ حرام جگہ میں اپنی شہوت پوری کرتا تو کیا اس پر گناہ نہ ہوتا اسی طرح اگر وہ حلال جگہ میں اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو اس کے لیے برزا اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیا کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 229 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی راستے میں ایک کانٹے کے پاس سے گزرا اس نے دل میں کہا میں اس کانٹے کو راستے سے ہٹا دیتا ہوں تاکہ یہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے چنانچہ اسی عمل سے اس کی مغفرت کر دی گئی صحیح البخاری صحیح مسلم حدیث نمبر تھرٹی سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے اس کی نیکیاں بھی اور اس کی برائیاں بھی میں نے اس کے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی پایا اور اس کے برے میں وہ تھوک بھی پایا تھا جسے دفن نہیں کیا گیا تھا صحیح مسلم باب اچھی بات کہنا حدیث نمبر 231 سیدنا عبداللہ بن یزید ختمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 232 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں جب بھی کوئی چیز لائی جاتی تو آپ فرماتے یہ فلاں عورت کو دے کر آؤ کیونکہ وہ کھیتیجہ کی سہیلی تھی یہ فلا عورت کے گھر لے جاؤ کیونکہ وہ ختیجہ سے محبت رکھتی تھی یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 233 سیدنا خزیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے صحیح مسلم باپ سبزیوں کے کھیت کی طرف جانا اور ٹوکری میں اپنی گھر والوں کے لئے کندھے پر کوئی چیز اٹھا کر لانا حدیث نمبر 234 جناب عمر بن ابی قرح کندی رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ کو اپنی بہن سے نکاح کرنے کی پیشکش کی مگر انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے اپنی آزاد کردہ لونڈی سے نکاح کر لیا جس کا نام بقیرہ رحم اللہ تھا پھر ابو قرہ رحم اللہ کو یہ بات پہنچی کہ سیدنا خزیفہ اور سلیمان رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ رنجش ہے لہذا وہ سیدنا سلمان کو تلاش کرتے ہوئے ان کے پاس آئے تو انہیں بتایا گیا کہ وہ اپنی سبزیوں کے کھیت میں گئے ہوئے ہیں چنانچہ وہ ادھر ہی چل دی چل دیے جب ان سے ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک ٹوکری ہے جس میں سبزیاں بری ہوئی ہیں اور اپنی لاٹھی کو ٹوکری کے پکڑنے کی جگہ میں ڈال کر کندھے پر اٹھا رکھا ہے ابو قرآن رحم اللہ نے کہا اے ابو عبداللہ تمہاری اور حضیفہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کیا رنجش ہے سیدنا سلمان رضی اللہ نے اس پر یہ آیت پڑھی وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ اور انسان جلد باز ہے یعنی یہ باتیں پوچھنے میں ایسی بھی کیا جلدی ہے یہ بوجھ جو میں نے اٹھایا ہوا ہے اسے رکھنے کے بعد یہ باتیں کرتے ہیں پھر وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گئے سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور السلام علیکم کہا پھر ابو قرآن رحمہ اللہ کو اندر آنے کی اجازت دی وہ اندر آئے تو دیکھا کہ وہاں ایک بستر پڑا ہے سرحانے پر اینٹیں رکھی ہے اور زین کی طرح ایک موٹا سا ودا ہے سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا اپنی باندی کے بستر پر تشریف رکھے جسے اس نے اپنے لیے بچھایا ہے پھر باتیں شروع کر دے اور بتایا کہ حزیفہ رضی اللہ عنہ ایسی باتیں بیان کر دیتے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے غصے کی حالت میں فرماتے تھے لوگ میرے پاس آتے اور مجھ سے ان باتوں کے متعلق پوچھا جاتا تو میں کہتا رضی اللہ عنہ جو کہتے ہیں وہی بہتر جانتے ہیں مجھے ناپسند تھا کہ لوگوں لوگوں کے درمیان ان کے متعلق کینہ پیدا ہو ایک دن حضیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی آدمی گیا اور عرض کیا کہ سلمان تمہاری باتوں کی نہ تصدیق کرتے ہیں اور نہ ہی تقزیب چنانچہ حضیفہ رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے سلمان بن ام سلمان تمہیں میری تصدیق سے کیا چیز مانے ہے میں نے کہا اے حضیفہ ابن ام حزیفہ تم باز آ جاؤ ورنہ میں تمہارے بارے میں سیدنا عمر اللہ کو لکھ دوں گا جب میں نے انہیں عمر اللہ کا نام لے کر ڈرایا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آدم کی اولاد میں سے ہوں سو اپنی امت میں سے جس امتی پر میں لانت کروں یا اس سے برا بلا کہوں جبکہ وہ اس کا حقدار نہ ہو تو اے اللہ اسے تو اس کے لیے رحمت بنا دے یہ روایت صحیح ہے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 235 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمارے ساتھ ہماری قوم کی زمین کی طرف چلو ہم باہر نکلے تو میں اور عبی بن کعب رضی اللہ عنہ پیچھے لوگوں میں تھے اتنے میں ایک بادل چڑھ آیا تو سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ اس کی عذیت کو ہم سے پھیر دے پھر ہم اگلے لوگوں سے جا ملے اور ان کے کجاوے بھیگ چکے تھے انہوں نے کہا جو ہمیں پہنچا ہے تمہیں نہیں پہنچا میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا بے شک عبی ابن رضی اللہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کی ازیت کو ہم سے پھیر دے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے اپنے ساتھ ہمیں دعا میں شریک کیوں نہیں کیا یہ روایت ضعیف ہے باب جائیداد کی دیکھ بھال کے لیے جانا حدیث نمبر 236 جناب ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابو سعید خدر عنہ کے پاس آیا اور وہ میرے دوست تھے میں نے ان سے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ کھجور کے باغ کی طرف نہیں چلتے بس آپ چل دیے اور آپ پر ایک چادر تھی صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 337 سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ درخت پر چڑھ کر کوئی چیز لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کی طرف دیکھا تو ان کی پنڈلیوں کی پتلا ہونے پر ہنسنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہنستے ہو عبداللہ کی ٹانگ تو میزان میں قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ باری ہوگی یہ حدیث صحیح ہے